تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں جا کر عمل کروں ہرگز نہیں یہ تو ایک بات ہی بات ہے جو وہ زبان سے کہہ رہا ہے اور ان مرنے والوں کے سامنے عالم برزخ کی آڑ ہے جو اس وقت تک قائم رہے گی جب تک ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے